أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سامعین محترم گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں بھی جمعے کے دن اور خطبہ جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں آج بھی اسی حوالے سے مختصرا اشارہ کرتے ہوئے تقریباً بیس سے پچیس مسائل جن مسائل کا تعلق جمعے کے دن کے ساتھ ہے یا خطبہ جمعہ کے ساتھ ہے ان مسائل کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے ان میں سے کچھ مسائل گزشتہ خطبہ جمعت المبارک میں اشارتن ہو چکے ہیں کچھ ان کی طرف اشارہ ہوگا کچھ مزید مسائل جمعے کے دن کے حوالے سے احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے جمعے کے دن کے حوالے سے صبح کی نماز سے مغرب کی آزان تک آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے وہ امام کے متعلقہ ہے جو مساجد کے اندر امامت کراتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں ان کے متعلقہ کہ جمعے کے دن صبح کی نماز میں سورہ سجدہ پہلی رکت میں اور دوسری رکت میں سورہ دہر تلاوت کی جائے اس میں عموماً جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ سجدہ کی چند آیات یا پہلے دو رقو اس کے تلاوت کر لیے جاتے ہیں باقی تیسرا رقو جو ہے سورہ سجدہ کا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پوری سورہ سجدہ جو ہے پہلی رکت کے اندر امام کو تلاوت کرنی چاہیے اسی طرح سورہ دہر میں پہلا رکو اس کا یا اس کی چند آیات دوسری رکت کے اندر تلاوت کر دی جاتی ہے حالانکہ سورہ دہر کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ پوری نماز پوری سورت جو ہے دوسری رکت کے اندر صبح کی نماز میں پڑی جائے اس میں کچھ تو ایمان کی بھی کتا ہوتی ہے اور زیادہ تر اسرار لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جی نماز کے اندر اختصار ہونا چاہیے نماز اتنی لمبی ہو جاتی ہے اتنی لمبی کراط ہو جاتی ہے اور ہمارے اس دور کے امام جو ہیں وہ بچارے گھبرا کر مکمل سورت کی کراط کرنے کی بجائے سورت کا کچھ حصہ کراط کر کے وہ رقط مکمل کر لیتے ہیں اس لیے جہاں امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ دونوں رقطوں کے اندر دونوں صورتیں مکمل پڑے وہاں مقتدی حضرات کو بھی اس بات میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ امام کے اوپر اس مسئلے میں کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالے اس بات کی خاص احتیاط کرنی چاہیے دوسرا مسئلہ جو سورہ جو جمعے کے دن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خاص نور اس کے اوپر برسا دیتے ہیں اس کے اوپر خاص نور کی رحمت کر دیتے ایک ہفتہ مکمل اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے کہ ایسا آدمی جو جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے سارا ہفتہ دین دنیا کے معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کی رہنمائی کرتے رہتے کتنا فائدہ ہے اس بات کا کہ ہمیں دین دنیا کے معاملات کے اندر پورا ایک ہفتہ اللہ کی رہنمائی حاصل رہے اس سے بڑی کامیابی اور کامرانی کیا ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ہاں اکثریت جو ہے جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کے اندر سستی کرتی اور بعض لوگوں کا ہو سکتا ہے خیال ہو کہ شاید یہ حدیث ضعیف ہے صنعت کے اعتبار سے بھی بالکل یہ حدیث صحیح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکو حدیث ہے اس لیے ہماری اکثریت عوام کے اندر اس معاملے میں کوتاہی کرتی ہے اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے انشاءاللہ شاء پورا ہفتہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہمارے دینی اور دنیاوی معاملات کے اندر رہنمائی فرمائیں تیسری چیز جس میں بنیادی طور پر ہم بہت ہی زیادہ کوتا ہی کرتے ہیں اگر اس مسئلے کے متعلق یہ کہا جائے کہ ہمارا اس مسئلے کے اوپر عمل ہی نہیں ہے تو نڑانوے فیصد عوام کے حوالے سے یہ بات بالکل صحیح ہوگی کہ ہمارا اس مسئلے کے اوپر کلیتن سرے سے عمل ہی نہیں وہ کیا ہے وہ ہے جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑنا اب آپ اندازہ لگا لیں خود اپنی زندگی کی روٹین جمعے کے دن کے اپنے معمولات آپ اس کے اوپر غور کر لیں کہ ہم میں سے کون کون ایسا آدمی ہے جس نے جمعے کے دن اس بات کی پابندی کی ہو کہ وہ ایک خاص وقت ایک خاص تعداد کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتا آج صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود پڑنا ویسے ہی بڑا ثواب ہے ہاں جمعے کا دن ہو یا نہ ہو لیکن خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے لیے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن بڑا بابرکت دن ہے اس دن کے اندر میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑا کروں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود نہیں پڑتا وہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی لیکن ہم ہیں کہ ہم نے اپنے جمعے کے دن کو ایک عام تفریح کا دن بنا رہی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عبادت کا دن قرار دیا یہ تو صبح سے لے کر مغرب کی اذان تک خصوصاً مغرب کی اذان تک ہماری حد الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس سارے دن کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور ان میں سے بہترین عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبر کثرت کے ساتھ درود پڑنا ہے اس لیے ہمیں آج سے ہی یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم جمعے کے دن ایک خاص اگر سارا دن کثرت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے کم از کم جمعے کے دن میں ہمارے لیے ایک ایسا وقت ضرور ہونا چاہیے جس وقت میں بیٹھ کر ہم کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑ سکیں چوتھی چیز جس میں کچھ ہمارے دوست کتا ہی کرتے ہوں گے کچھ اس پر عمل کرتے ہوں گے وہ ہے جمعے کے دن کا غسل اگرچہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جمعے کے دن کا غسل فرض نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی تاکید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے غسل کے متعلق اس قدر تاکید فرمائی فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو اگر کسی کے پاس اچھا لباس مخصوص جمعے کے دن پہننے کے لیے ہو عام لباس کو چھوڑ کر تو وہ وہ مخصوص لباس پہنے اسے خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں مسواک اچھی طرح کرے مکمل تیاری کے ساتھ غسل کر کے جمعے کے دن جمعے کے خطبے کے اندر حاضر ہونا چاہیے اور وہ ثواب جن کی طرف میں نے گزشتہ خطبہ جمعت المبارک میں اشارہ کیا تھا ان تمام ثواب کا تعلق جو ہے سب کا تعلق اسی چیز کے ساتھ ہے کہ جو آدمی غسل کر کے گھر سے ہے جو آدمی غسل کر کے گھر سے اور میں یہاں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں گزشتہ جمعے یہ بات ہوئی تھی مجھے غالب یہی یقین ہے کہ شاید میں اس بات کی وضاحت نہیں کر سکا کہ وہ حدیث جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے مکمل تیاری کے ساتھ غسل کرے اپنے اہل خانہ کو اپنے متاحت افراد کو غسل کروائے اور پھر جمعے کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آزان شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کے روزے اور ایک ایک سال کا قیام اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اس کے اندر اس ایک بات کی وضاحت کرنا تھا کہ اس حدیث کے اندر تاکید کے ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ یہ آنے والا آدمی پیدل چل کے آئے سواری کے اوپر سوار ہو کر نہ آئے یہ تاخیرن اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہ آدمی پیدل چل کر آئے سواری کے اوپر نہ آئے یہ دو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اس لیے یہ سواب جو ہے اس آدمی کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے گھر سے پیدل مسجد کے اندر آتا ہے جتنے قدم ہوں گے ایک سو قدم ہوگا ایک ہزار قدم ہوگا یا کموں پہ جتنے ہوں گے اتنے سال کے قیام اور اتنے سال کے روزوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے تو ہے اس مسئلے کا بھی تعلق غسل کے ساتھ اس لیے غسل کے معاملے میں ہمارے بعض دوست شاید کتا ہی کرتے ہوں گے جمعے کے دن خصوصی طور پر جمعے کی تیاری کرتے ہوئے اس کے اندر غسل ضرور کرنا چاہیے پانچواں مسئلہ عموماً ہم میں سے اکثریت اس بات کے اندر کوتا ہی کرتی ہے کہ ہمیں جمعے کے دن جلدی سے جلدی مسجد کے اندر آنا چاہیے اور ان جلدی آنے والوں کے لیے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ پہلی گھڑی میں آئے قربانی کا ثواب دوسری گھڑی میں آئے گائے کا ثواب تیسری میں آئے بکرے قربان کرنے کا ثواب چوتھی میں آئے مرغ قربانی کرنے کا ثواب پانچویں میں آئے انڈا جو ہے اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کا ثواب یہ جو بتدری ثواب ہیں یہ ان کے لیے ہی ہیں جو پہلے آپ جتنا کوئی جلدی آئے گا اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہوگا اور ہمارے ہاں تو اس مسئلے میں اتنی کوتا ہی کی جاتی ہے اتنی کوتا ہی کی جاتی ہے اللہ ماشاء اللہ جو جمعہ پڑھتے ہیں سارے لوگ نہیں کیونکہ جتنے بھی آبادی ہے ہمارے ملک کی اس میں سے بڑی اگر اکثریت ہوگی تو بیس فیصد بھی جمعہ پڑھنے والے نہیں ہوں باقی نمازیں چھوڑ کر باقی نمازیں تو شاید پانچ فیصد بھی نہیں ہوتے جو نماز پڑھنے والے ہوں اور خطبہ جمعہ میں بڑے مبالغے کے ساتھ بڑی بات ہوگی تو بیس فیصد جمعہ پڑھنے والے ہوں اور ان بیس فیصد لوگوں میں سے پندرہ فیصد کم از کم ایسے لوگ ہوں گے جو خطبہ جمعہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں بلکہ دوسرے خطبے کے دوران یا نماز کے اندر بھاگ کر شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر مور لگا دیتے نفاق کی مور اس کے دل کے اوپر لگ جاتی اور ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو آدمی پیدر پہ تین جمعے مسلسل جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ پکا منافق ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں تو یہ ایک عام کتا ہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور خاص طور پر میں یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب گھر سے جمع پڑھنے کے لیے آئیں تو اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کو اپنے گھر سے چلتے وقت خطبہ جمعہ کے لیے ساتھ لے کر آتے ہیں جو لوگ پہلے آتے ہیں ان میں سے اکثریت نوے پچانوے فیصد جو پہلے آنے والے تھوڑے سے لوگ ہیں ان میں سے نوے پچانوے فیصد اکیلے بزرگ آدمی اکیلے گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں اپنے نوجوان بالک بچے جو ہیں ان کو گھروں کے اندر سوئے ہوئے کھیلتے ہوئے چھوڑ کر آ جاتے ہیں یہ ہمارے ذمہ اس کا گناہ ہے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس طرح خود جمعے کے دن جمعے کی تیاری کرتے ہیں اسی طرح ہم اپنے بچوں کو بھی جمعے کی تیاری کروا کے بر وقت ان کو اپنے ساتھ خطبہ جمعہ میں چھڑی کریں اور پھر جمعے کے دن جو چھٹا ایک مسئلہ ہے وہ ہے زوال کا مسئلہ کہ جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا آج بھی ابھی خطبہ جمعہ سے پہلے ہمارے ایک دوست وہ آئے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ زوال کا وقت کب ہے میں نے کہا جی جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا آپ جس وقت بھی جمعے کے دن مسجد میں آئیں اسی وقت آپ آ کے نفل پڑھ سکتے ہیں اس لیے جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا کوئی ایسا وقت جمعے کے دن گھڑی نہیں ہوتی جس وقت کے اندر نفل پڑھنے جمعے سے پہلے ممنوع ہوں اس لیے جمعے سے پہلے آ کر جتنے چاہے کوئی نفل پڑھ لے اس کی کوئی پابندی نہیں نہ تو کوئی اس کی تعداد معین ہے کہ دو پڑے چار پڑے چھ پڑے جتنے آسانی کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے وہ جمعے کی آزان شروع ہونے سے پہلے پہلے آ کر پڑھ اور جمعے کی آزان سے پہلے وہ نفل پڑھ سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھ سکتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہترین اعمال ہیں ان لوگوں کے لیے جو آزان شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں آ کر کچھ نفل پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وقت درود پڑھ لیں کچھ وقت قرآن مجید کی تلاوت ہو لیں ساتواں مسئلہ جمعے کے دن آزان کا مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے دور میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جمعے کی آزان ایک ہی ہوا کرتی تھی آج جو ہماری مساجد کے اندر دو اذانیں ہوتی ہیں ان دو اذانوں کا سلسلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے دور میں شروع ہوا لیکن وہ آزان بھی اس طرح آزان نہیں ہوتی تھی جس طرح ہمارے ہاں ہوتی ہمارے ہاں دونوں آزانیں مسجد کے اندر ہوتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو دو آزانیں شروع کرائی گئی پہلی آزان جو ہے باہر بازار کے اندر ایک جگہ تھی بلند جگہ وہاں بلند جگہ پر آزان دی جاتی مقصد اس کا یہ ہوتا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جمعہ قریب وقت آ گیا ہے اس لیے جلدی جلدی وہ لوگ جو ہیں مسجد کے اندر آ جائے اور یہ اس وقت تھا جب آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی آج کے دور کے اندر ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیونکہ آج تو یہ معاملہ نہیں کہ دور تک آواز نہیں جا سکتا بہترین لاؤڈ اسپیکر کا انتظام ہوتا ہے اور اس کے اندر دور تک آزان کی آواز جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے خطبہ جمعہ کے وقت صرف ایک اذان ہونی چاہیے کسی مسجد کے اندر دو اذانیں ہونا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے صحیح نہیں پھر جب خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک نماز نہیں ہوتی بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا مقصود ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو دیر ہو جاتی ہے جمعے میں آتے ہوئے وہ اس وقت مسجد میں آتا ہے جب امام ممبر پر بیٹھ چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد مسجد کے اندر آئے اس کو چاہیے کہ دو رکت پڑھ کے پھر بیٹھے اور اس کی وضاحت بھی فرمائی فرمایا کہ وہ دو رکت ہلکی سی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ لمبی رقطیں پڑھنی شروع کر دیں ہلکی سی دو رقطیں پڑھ کر بیٹھے اور یہ واجب کی حد تک ضروری ہے اور ہمارے ہاں اس معاملے کے اندر بھی بڑی کوتاحی کی جاتی کہ لوگ خطبے کے دوران آتے ہیں ہمارے دیکھتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اگر بالفرض فرض ہم کسی دن خطبہ جمعہ کے دوران اس آدمی کو کھڑا کر دیں تو وہ اپنی حد سمجھے گا بستی سمجھے گا حالانکہ خلافائے راشدین کا یہ طریقہ تھا کہ جو آدمی خطبہ جمعہ کے دوران آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا خلفائے راشدین کا بھی طریقہ یہی تھا جو خطبے کے دوران آئے آ کر دو رکھتے نہ پڑے اس کو کھڑا کر کے دو رکھتے پڑنے کا حکم دیتے اس لیے یہ بھی ہمارے اندر کوتا ہی ہے اس کوتا ہی کو بھی ہمیں دور کرنا چاہیے پھر ایک کوتا ہی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں پچھلی صفوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے امام سے قریب ہو کر بیٹھے جتنا امام سے قریب ہو کر بیٹھ سکتا ہے بیٹھے پہلے ہم اس معاملے میں کتا کرتے ہیں کہ آگے جگہ ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کا میں بعد میں ذکر کروں تو یہ کوتا جو ہے پیچھے بیٹھ جانا اس ہی کو دور کر کے ہمیں پہلی صف کے اندر اگر جگہ ہو وہاں بیٹھنا چاہیے پھر دوسری صف مکمل کرنی چاہیے پھر تیسری پھر چوتھی اس طرح بتدری صف بندی ہونی چاہیے جب ہم اس بات کا خیال نہیں رکھتے تو پھر کیا ہوتا ہے پیچھے سے دوست آتے ہیں گردنے پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں اور بعد میں پھر شکایت ہوتی ہے کہ دیکھیں جی لوگ گردنے پھلانگتے ہوئے آگے آ جاتے ہیں میں یہ اس بات کا جواب پیش نہیں کرتا کہ اگر پہلی صفوں میں جگہ خالی ہے تو پچھلے لوگوں کے لیے پھر یہ رخصت ہے کہ وہ گردنے پھلانگ کر آ جائیں پہلی صفوں میں جگہ خالی بھی ہو تب بھی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے گردنے پھلانکنے کی رخصت نہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور اس حد تک منع فرمایا فرمایا کہ اس طرح جمعے کا ثواب جو ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے اس لیے گردنے پلاگ کر آگے آنا یہ بھی ہماری بڑی کوتاہی ہے کوئی بھی آدمی ہو چاہے وہ ہر جمعے پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہو اگر کسی جمعے میں اس کو تاخیر ہو گئی ہے تو اس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ وہیں بیٹھے جب صف بندی ہوگی آگے کوئی جگہ خالی ہوگی تو پھر آگے جو جگہ خالی ہے پھر اس کو پر کر لیا اسی طرح ہماری خطبہ جمعہ کے دوران یا پہلے یا بعد میں یہ بھی کوتا ہوتی ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہم آ کر کہتے ہیں اس طرف ہو جاؤ تو اس طرف ہو جاؤ اس کے درمیان ہم پھر نماز پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے بھی منع فرمایا اور یہ عموماً ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ دے کر دوست دوسرے لوگ جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں اس کو نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس طرح جگہ تھوڑی سی ہو تو لوگوں کے اندر تفریق کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے ان کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یا ان کی جگہ پر اس طرح پھیلنا کہ ان کو تنگ کرے آدمی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا کہ اس طرح بھی جمعے کا ثواب ضائع ہوتا ہے پھر خطبہ جمعہ کے دوران کوئی بھی جملہ بولنا حتیٰ کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اگر اس بات کرنے والے کو کوئی دوسرا آدمی یہ کہتا ہے یار خاموش ہو جا ہے یہ ظاہر ان اچھا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے کو خاموش کروائے گا اس کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے دوسرے کو خاموش کروانے والے کا بھی جمعہ ضائع ہو جائے پھر اسی طرح خطبہ جمعہ کے دوران ہم بعض اوقات اس طرح بیٹھتے ہیں اس وقت بھی کچھ لوگ اس طرح بیٹھے ہیں دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے اس طرح ہاتھ ڈال کر بیٹھ جانا ہمارے بھائی بھی بیٹھے ذرا سیدھے ہو کے بیٹھتے اس طرح بیٹھ جانا اس طرح بیٹھنا یہ ہمارے گاؤں جو ہیں وہاں کچھ اپرادھ ہوتے ہیں وہ اس طرح بیٹھ کے اس کے ارد گرد کپڑا لپیٹ لیتے ہیں ہاتھ کے ساتھ اس طرح کرنے کی بجائے کپڑا باندھ لیتے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ایسی حالت میں بھی بیٹھنے سے منع فرمایا فرمایا کہ اس طرح بھی نہ بیٹھا کرو پھر اسی طرح خطبہ جمعہ کے دوران ٹیک لگا کے بیٹھنا اس طرح بھی طبیعت کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے گھٹنے اکٹھے کر کے اس لیے منع فرمایا کہ اس طرح سستی پیدا ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس طرح آدمی کو سیدھی طرح ہو کر بیٹھنا چاہیے پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو ہماری پوری توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی اس لیے خطبہ جمعہ کے دوران ایک آدمی کی پوری توجہ جو ہے وہ خطبہ جمعہ کے اندر ہونی چاہیے بلکہ ایمان کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا چاہیے تاکہ آدمی کی توجہ کسی دوسری طرف نہ بڑھ سکے ہرا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کے متعلق ہی فرمایا فرمایا کہ کوئی آدمی کنکر کے ساتھ نہ کھیلے کنکر ہو تنکا ہو یا ہاتھ میں کوئی دوسری چیز ہو آدمی اس کو لپیٹتا رہے یا اس کے ساتھ کھیلتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا فرمایا کہ ایسے کرنے سے بھی جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں جو ہم خطبہ جمعہ کے دوران کوتاہیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس معمولی سی کوتاہی کی وجہ سے ہمارے جمعے کا ثواب ضائع ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہونے کے ناطے ظاہر ایک آدمی انسان ہے بعض اوقات خطبہ جمعہ کے درمیان اونگ آ جاتی ہے کسی آدمی کو اونگ آ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اونگ آئے اس کو چاہیے کہ وہ اٹھ کر اپنی جگہ تبدیل کر اسے اٹھ کر اپنی جگہ تبدیل کر لینی چاہیے اور اس میں اگر یہ ہو جائے کہ وہ اٹھ کر دوبارہ وضو کر لے تو یہ اس کے لیے مزید بہتر ہو جائے گا اگرچہ یہ حدیث کے اندر بات نہیں حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کو خطبہ کے دوران اونگ آ رہی ہے وہ اٹھ کر اپنی جگہ تبدیل کر اور اس کے اندر اگر وہ وضو کر لے گا تو زیادہ چکنا ہو جائے گا ہوشیار ہو جائے گا اور اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اس نے ٹیک لگا کے وہ لیٹا ہو تیگ لگا کے بیٹھا ہو اونگ آئی ہے زیادہ سو گیا ہو سکتا ہے اس کا ووزل ٹوٹ گیا ہو اس لیے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ وہ اٹھ کر جا کر بوجھو کر پھر خطبہ جمعہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس نے جھوٹ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے اس لیے یہ امام کے متعلق آباد ہے امام کو بلا عذر بیٹھ کر خطبہ جمعہ ارشاد نہیں فرمانا چاہیے ہاں کوئی عذر ہو عذر ہو تو بیٹھ کر آدمی جماعت بھی کروا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادر کی بنا پر بیٹھ کر جماعت کروائی اس لیے اگر ازر ہو تو بیٹھ کر خطبہ جمعہ پڑھا سکتا ہے اگر خطبہ جمعہ کوئی کوئی ازر نہ ہو تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ پڑھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ شاہ فرماتے ہوئے دو خطبے پڑھتے تھے ایک خطبہ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے اور دوسرا خطبہ ایک دفعہ بیٹھنے کے بعد جس طرح کے ہر جمعے میں آپ معمول دیکھتے ہیں دو خطبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور وہ جو خطبہ دوسرا ہے ویسے تو حدیث کے اندر تھوڑے سے عام لفظ ہیں سیاق کو سباق سے ذرا اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ دوسرا خطبہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھا کیا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جمعے کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صحیح حدیثیں ایک یہ حدیث کہ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک وہ گھڑی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وہ پہلا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے غالباً یہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے اس لیے جب امام پہلی دفعہ خطبہ دے کے بیٹھتا ہے اس کے بعد ہمارے ہاں بعض لوگ تو اٹھ کر نفل پڑھنے شروع کرتے تھے ہماری اس مسجد میں تو نہیں ہوتا اس طرح ہمارے بعض دوست ان کی مساجد کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس دوران دو نفر یا چار نفر اٹھ کر پڑتے حالانکہ اس دوران جو شریعت کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں یا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر لیں یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت دعا کرنی چاہیے اٹھ کر نفل نہیں پڑنی چاہیے اور یہ دو خطبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے دوسرے خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے اور اس نماز کے اندر آج صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکت میں سورہ آلہ اور دوسری رکت کے اندر سورہ غاشیہ تلاوت کیا کرتے تھے نماز کے بعد جو ہم میں عموماً کتائیاں ہوتی ہیں اور نماز کے دوران نماز کے دوران کا ایک اہم ترین مسئلہ میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے بعض دوست جو لیٹ ہو جاتے ہیں وہ آ کر جب دوسری رکت میں بھی آ کر شامل ہو جائے نا دوسری رکت سے میری مراد ہے کہ دوسری رکت میں امام رقو میں چلا گیا ہوا ہے قیام ختم کر چکا ہے رکو میں جا چکا ہے یعنی انہوں نے آ کر ایک رکت بھی امام کے ساتھ نہیں پڑی رکوع میں آ کر شامل ہوئے یعنی دونوں رقطے جو ہیں جماعت سے ان کی رہ گئی ہیں تو ہمارے ہاں اکثر لوگ اٹھ کر بھی دو رقطے ہی پڑھ لیتے ہیں حالانکہ جو ایسا آدمی ہے اس کا سارا جمعہ ضائع ہو گیا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعے کی نماز نہیں زور کی نماز گی یہ پھر چار رکت پڑے گا جس کی دونوں رقطیں ضائع ہو گئی یعنی دوسری رکت میں امام رقو میں چلا گیا ہے یہ رقو سے کھڑا ہو گیا یہ سجدے میں ہے ایک آدمی آ کر ملا ہے ایسے بھی ہمارے شخص دو رقطیں پڑھ کر ہی سلام پھیر دیتے کہتے جمعے کی نماز دو رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ کے اندر اشار فرمایا فرمایا کہ جس آدمی کی ایک رکت بھی خطبہ جمعے کی نہ اسے ملے اسے پھر زور کی نماز چار رقطے پڑھنی چاہیے ایک تو یہاں یہ کوتا ہوتی ہے دونوں رقطے ضائع ہو جاتی ہے تب بھی ہم دو رقطے پڑھتے ہیں دوسری طرف ہمارے بعض دوست ایک عجیب مسئلہ کرتے ہیں وہ کیا وہ کہتے ہیں جی جمعے کی دو رقطے پڑھنے کے بعد احتیاطن زہر کی نماز بھی پڑھ لینی چاہیے احتیاطی زور پڑھتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطی زور پڑھنے کا حکم دیا اس لیے جمعے کی نماز کے بعد کوئی احتیاطی زہر نہیں ہے شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد یا دو رکعت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چار رقب ثابت اس لیے دو رقطے بھی پڑھ لے آدمی تب بھی ٹھیک ہے چار رقطے آدمی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے جمعے کی نماز کے دوران ہی نماز کے بعد جو ہم کوتا کرتے ہیں ان میں سے نماز کے دوران ایک ہماری عام ہر نماز کے اندر یہ کوتا ہی ہوتی ہے کثرت کے ساتھ حرکت کرنا کبھی بالوں کے اندر ہاتھ پھیرنا داڑھی کے اندر ہاتھ پھیرنا کانوں کے اندر اس طرح پھیرنا آنکھوں کو ملنا خارش کرنا کئی آدمیوں کی زیادہ ہی ذرا عادت ہوتی ضرورت اگر بہت زیادہ ہو تو اس کی گنجائش ہے آدمی خارش کر لیں لیکن کثرت کے ساتھ اس طرح کانوں میں انگلیاں پھیرنا ناک میں انگلی پھیرنا یا داڑھی میں ہاتھ پھیرتے رہنا بال سیدھے کرتے رہنا کپڑے سنوارتے رہنا یہ ساری چیزیں جو ہیں نماز کا جو خوشو ہے اس کو خراب کر اس لیے یہ کوتاہیاں بھی نہیں ہونی چاہیے پھر ہم میں سے اکثریت جو ہے سلام پھیرتے ہی تیزی کے ساتھ مسجد سے باہر نکل وہ ایسا مقابلہ ہوتا ہے ہمارا مسجد کے اندر باہر نکلنے سے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز باللہ پتہ نہیں کتنا ثواب بتلایا ہے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں نکلے گا اس کا پتہ نہیں کتنا ہے ہماری جو سبقت جو ہے وہ اس طرح ہوتی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فرمایا فرمایا کہ جو آدمی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مسجد سے جلدی نکلتا ہے یہ منافق کی نشان فرمایا کہ یہ آدمی منافق ہے اس کا تو مسجد کے اندر دل ہی نہیں لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھنے کے بعد بعد میں ذکر و اذکار کریں مسائل کچھ اور بھی ہیں ان شاء اللہ کوشش تو میری یہی تھی کہ ان کا پورا احاطہ جو ہے آج کے خطبہ جمعہ میں ہو جاتا لیکن کچھ مسائل ابھی رہتے ہیں ان شاء اللہ وہ مسائل اور نماز کے کچھ مسائل آئندہ جمعے جو ہے آپ کے گوشت گزار کریں گے اللہ تبارک بطالیٰ ہمیں حق کے ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کروں